السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونصلي اعلی رسول الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سکس تھری ٹو یہ بہت درد بھرا سبق ہے دھیان سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے ایک بڑے میاں میں طواف کر رہا تھا اور طواف کے دوران وہ میرے پاس سے گزرے اور کہا مولانا مجھے جو ہے کوئی وصیت کر دیجئے آپ کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ میں اسے پکڑ لوں اسے تھام لوں اور زندگی بھر اسے عمل کرتا رہوں اس پر اور زندگی بھر اسے پھیلاتا رہوں میں بوڑھا ہو گیا ہوں ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں پتہ نہیں کب موت آ جائے میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول کا وفادار بنوں تو کو مختصر مجھے کوئی چیز بتا دیجئے اب میں طواف کر رہا تھا طواف کرتے کرتے کیا بتاؤں میں نے کبھی طواف میں ہوں دعا کر رہا ہوں یوں کہا طواف کے بعد مجھے بتا دو میرے ساتھ وہ بھی طواف کرتے رہے گھر والے بھی تھے بچے بھی تھے بچیاں بھی تھیں اب جب طواف سے فارغ ہوئے تو بڑے میاں جو ہے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہا مولانا کوئی ہدیہ دے دیجئے مجھے میں زندگی بھر اسے پھیلاتا رہوں گا اچانک اللہ نے میرے دل میں الہام ڈالا میں نے کہا کہ چلیے ایک حدیث جو صحیح بخاری شریف میں آتی ہے وہ آپ سن لیجئے اور اسے یاد کر لیجئے اور تین مرتبہ میرے سامنے رٹ لیجئے اسے تو میں نے ان کو وہ حدیث بتائی کلی متان خفی فطان علسان حبیب الرحمان سقی لطان فلمیزان یہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث ہے اس کا ترجمہ بتایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور حشر کے میدان میں ترازو میں بہت بہت بہت وزنی ہوں گے اور اللہ تعالی کو بہت بہت بہت پسند ہیں اور وہ دو کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم میں نے ان کو اس اور حدیث کا حوالہ بھی دے دیا کہ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے دو چار مرتبہ انہوں نے رٹ لیا ان کو یاد ہو گیا اب انہوں نے کہا مولانا یہ آپ کا ہدیہ میں مرتے دم تک اس کو پھیلاتا رہوں گا انشاءاللہ کوئی اور چیز ہے میرا سبق زندگی بھر کا یہی ہے آپ تو روزانہ الگ الگ سبق دیتے ہیں اب میں تو جو الگ الگ سبق دے نہیں سکتا بس میرا سبق یہ ہے اب وہ اس کے یہ حدیث کو یاد کر کے برابر جو ہے لوگوں کو دعوت دیتے تھے گھر میں جا کر بیوی کو بھی یاد کرا دیا وہاں بہویں تھیں ان کو بھی بتا دیا بیٹیوں کو بتایا بیٹوں کو بتایا پارٹنروں کو بتایا کہیں شادی میں جاویں تو سب سے پہلے یہی حدیث کبھی تم جو ہے اسے یہ یاد کر لو بہت وزنی ہے حشر کے میدان میں ترازو کے اندر یہ کام وہ کرتے رہے اور آخر تک کرتے رہے الحمد امریکہ کے رہنے والے تھے شکاگو کے اب جو ہے کچھ دنوں پہلے خبر آئی ان کے انتقال کی تو ان کے بچوں نے کہا کہ مولوی صاحب سب کوئی دعوت دیتے تھے پورے امریکہ میں فلائٹ میں ہوائی جہازوں میں جہاں جاتے تھے بس ایک ہی سبق بولے مولانا یونس پالم پوری کے بہت سبق میرا جو ہے ایک سبق انہوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے سن لو اور ان کو یاد کرواتے تھے بچوں نے کہا مولوی صاحب ان کی طبیعت خراب ہوئی ہارٹ اٹیک ہو آیا اٹیک آیا اور کوما میں چلے گئے تقریباً تین مہینے تک کوما میں رہے ہسپتال میں آئی سی یو میں کوما میں نہ رو قبضہ ہوتی ہے نہ جو ہے زندگی ملتی ہے پھر تین مہینے کے بعد انہوں نے اچانک آگ کھولی جب آگ کھولی تو گھر میں خوشی کی لہر بھی باپ نے آگ کھولی باپ نے آگ کھولی ڈاکٹروں کو بلایا وہ ڈاکٹروں کے اندر انگریز ڈاکٹر بھی تھے انہیں ڈاکٹروں کے اندر جو ہے مسلمان بھی تھے اور کچھ ہندو بھی تھے یہودی بھی تھے بڑے یہ بڑے میاں جو ہے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے وہاں کے شکاگو کے اب جو انہوں نے آنکھ کھولی تو مسلمان ڈاکٹر نے کہا کہ چچا کیسی طبیعت ہے تو بڑے میاں نے کہا کہ مولانا یونس پالم پوری نے مجھے ایک ہدیہ دیا ہے سن لو یہ سن کر انہوں نے وہی لیٹے لیٹے کا دو کلمے زبان پر بہت آسان ترازو میں بہت وزنی اور اللہ کو بہت پسند ہیں سبحان اللہ و بھی سبحان اللہ العظیم اور ڈاکٹر صاحب یہ حدیث صحیح بس صحیح کہا اور اتنا کہتے ہی ان کا انتقال ہو گیا بخاری شریف نہیں کہہ سکے وہ اب آپ بتائیے کتنی اچھی موت ہے کتنا اچھا خاتمہ ہوا ان کا ان کے زبان پر کتنے اچھے جملے آئے یہ ہدیہ میں آپ لوگوں کو بھی دے رہا ہوں آپ بھی اسے تھام لیجئے اور تھام کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دنیا میں پھیلائیے اور سب کو یہ یاد کرا دیجئے یہ بہت وزنی حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں یہ میری طرف سے ہدیہ ہے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے یہ میری دعا ہے دہلی سے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور جب ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو اور اللہ کے پاس پہنچ رہے ہوں تو اللہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہو اور ہم اللہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوں یہ دعا اللہ تعالی ہم سب کے لیے قبول فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین